مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در کے دید ہوگی جبھی میری عید ہو سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا سب عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز جھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگا مجھے سینے سے لگا شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر ہے بھلا کو تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نان خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر میرے غریب پر بر تو ہے دیکھ سو کا یا اے میرے غریب پر بر ہے سخی تیرا گھرانہ ہے سخی سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر ایسا سبھی سے میرے سرور بل تیرا ہاشمی گھر انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یا بر تو برے زمانہ مدنی مدینے والے دے تیرا خلق سب سے آنا تیرا حسن سب سے پیارا پیدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی والے بہتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے پاسم ہے تیرا مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہن ہے زمانہ مدنی مدینے والے لے کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر میرے درد کا پسند کبھی جا کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدی مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں حوصلہ شفیع روز محشر اے گناہ کا بوجھ سر پر اے شفیع روز محشر اے گناہ کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اے حبیب باد باری ہے گناہ کا بوجھ بھا کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر اشر بخشوانا سر اشر بخشوانا مدنی مدنی مدی دیواد مدنی مدی نیواد مل نظر میں بھی راحت رہو قبر میں سلامت تو عذاب سے بچانا مدین بالے گھپے قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا مدنی مدینے ست مجھے میٹھا میٹھا شر بت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے پس مرگ سد گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے چھاؤں میں سلانا بدنی مدینے والے میرے والدین محشر میرے کو بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے شاہت سندی بڑی شرف شہی سے بڑھ کر تیری نان پاک اٹھانا بدنی مدین والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ان شاہ جلد تم بلانا بدنی مدینے سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آپ گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جل کو آنا مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور دے مدینے والے ندنی مدینے والے تیرے نام پر با میری جان جان جانا تیرے نام پر ب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے لے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر بنو سن کا کپ کر میری عادتیں ہو بہتر بنو سن کا کپ کر مجھے موت بنانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا قدر ہے احباب انہیں کر تاب ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے میرے غوف کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسا ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے ہیں مبلغا جتنے سن سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مادا سبھی داڑیاں مڈانا مدنی مدین والے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش بربت ہیں کرم شہ زمانہ بدنی مدینے والے میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچ دے میری آنے والی نسل دے عشق ہی میں ہی مچ لے کے تم بنا مدنی مدینے والے مدنی مدی والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدین مدنی ردنی والے مدنی مدین والے تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی پتا مدین والے مدنی مدین مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے عشق بھی پلانا مدنی مدین والے